ابو زمیل سماک حنفی نے کہا مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا جب بدر کا دن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی طرف دیکھا وہ ایک ہزار تھے اور آپ کے ساتھ تین سو انیس آدمی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخ ہوئے پھر اپنے ہاتھ پھیلائے اور بلند آواز سے اپنے رب کو پکارنے لگے اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے میرے لیے پورا فرما اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا مجھے عطا فرما اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں تیری بندگی نہیں ہوگی آپ قبلہ رو ہو کر اپنے ہاتھوں کو پھیلائے مسلسل اپنے رب کو پکارتے رہے حتیٰ کہ آپ کی چادر آپ کے کاندھوں سے گر گئی اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس آئے چادر اٹھائی اور اسے آپ کے کندھوں پر ڈالا پھر پیچھے سے آپ کے ساتھ چمٹ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی اپنے رب سے آپ کا مانگنا اور پکارنا کافی ہو گیا وہ جلد ہی آپ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا فرمائے گا اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی جب تم لوگ اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں ایک دوسرے کے پیچھے اترنے والے ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا پھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائی ابو زمیل نے کہا مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا اس دوران میں اس دن مسلمانوں میں سے ایک شخص اپنے سامنے بھاگتے ہوئے مشرکوں میں سے ایک آدمی کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے اوپر سے کوڑا مارنے اور اس کے اوپر سے گھڑ سوار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا حیزوم آگے بڑھ اس نے اپنے سامنے مشرق کی طرف دیکھا تو وہ چت پڑا ہوا تھا اس نے اس پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس کی ناک پر نشان پڑا ہوا تھا کوڑے کی ضرب کی طرح کا اس کا چہرہ پھٹا ہوا تھا اور وہ پورے کا پورا سبس ہو چکا تھا وہ انصاری آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا یہ تیسرے آسمان سے آئی ہوئی مدد تھی انہوں یعنی صحابہ کرام نے اس دن ستر آدمی قتل کیے اور ستر قیدی بنائے ابو زمیل نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب انہوں نے قیدیوں کو گرفتار کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ ہمارے چچا زاد اور خاندان کے بیٹے ہیں میری رائے ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں یہ کافروں کے خلاف ہماری قوت کا باعث ہوگا ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو اسلام کی راہ پر چلا دے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے کہا میں نے عرض کی نہیں اللہ کے رسول اللہ کی قسم میری رائے وہ نہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے بلکہ میری رائے یہ ہے کہ آپ ہمیں اختیار دیں اور ہم ان کی گردنیں اڑا دیں آپ عقیل پر علی رضی اللہ تعالیٰ کو اختیار دیں وہ اس کی گردن اڑا دیں اور مجھے فلاں یعنی عمر کے ہم نصب پر اختیار دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں یہ لوگ کفر کے پیشوا اور بڑے سردار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہی تھی اور جو میں نے کہا تھا اسے ناپسند فرمایا جب اگلا دن ہوا اور میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں رو رہے ہیں میں نے کی اللہ کے رسول مجھے بتائیے آپ اور آپ کا ساتھی کس چیز پر رو رہے ہیں اگر مجھے رونا آیا تو میں بھی روؤں گا اور اگر مجھے رونا نہ آیا تو بھی میں آپ دونوں کے رونے کی بنا پر رونے کی کوشش کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات پر رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے ان سے فدیہ لینے کے بارے میں میرے سامنے پیش کی تھی ان کا عذاب مجھے اس درخت سے بھی قریب تر دکھایا گیا وہ درخت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا اور اللہ عز و جل نے یہ آیات نازل فرمائی ہے کسی نبی کے لیے روا نہ تھا کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون بہائے اس فرمان تک تو تم اس میں سے کھاؤ جو حلال اور پاکیزہ غنیمتیں تم نے حاصل کی ہیں تو اس طرح اللہ نے ان کے لیے غنیمت کو حلال کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اٹھاسی